چلیے بینی آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما فصل تعلوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنحر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يتأمه فإنه مني فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کسی بإذن اللہ واللہ مع صابرین پھر جب تالوت فوجوں کو لے کر چلا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو ایک ندی کے ذریعے آسمانے والا ہے بس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں اور جس نے اس کو نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہے مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا بجز تھوڑے آدمیوں کے پھر جب تالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے تو یہ لوگ بول اٹھے آج ہم کو جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہاں سے اب اس مارکے کا ذکر شروع ہوتا ہے جس کے لیے تالوت کو بادشاہ بنایا گیا جیسا کہ ہم پیچھے والی آیات میں دیکھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً تین سو سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور فلسطین کے اکثر علاقے ان سے چھین لیے ایک عرصے کے بعد بنی اسرائیل نے اب یہ چاہا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اقدام کریں اور اپنے علاقے ان سے واپس لیں اور یہ ان کا حق تھا کیونکہ جب بھی کوئی کسی کے علاقوں پہ زبردستی قبضہ کرتا ہے تو پھر ان لوگوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کو آزاد کر سکیں اس وقت ان کے پاس ایک نبی تھے جن کا نام حضرت سمویل علیہ السلام تھا وہ شام کے قدیم شہر راما جسے رام ہے اسی طرح آگے ہار ڈال دیں گے راما میں رہتے تھے اور بنی اسرائیل کے جو اجتماعی امور تھے اس کے ذمہ دار تھے بنی اسرائیل کا ایک وفد ان سے ملا اور کہا کہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اس لیے آپ ہم میں سے کسی کو اپنے اوپر بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی رہنمائی میں جنگ کر سکیں تو رات کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری لڑائی کرے اب یہ مطالبہ تھا ان کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ ان لوگوں کے کردار کے بارے میں کوئی زیادہ اچھی رائے نہ رکھتے تھے ان کے ماضی کے واقعات کی بنیاد پہ عہد شکنیاں اور معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے لیکن انہوں نے اعلیٰ ظرفی اور وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے مطالبے کی بنیاد پہ کہا کہ ٹھیک ہے ایک بادشاہ مقرر کرتا ہوں اور وہ بادشاہ بن جمین قبیلے کا ایک نوجوان بہادر شخص تالوت ہوگا جس کو تورات میں ساؤل کے نام سے پکارا جاتا ہے پیچھے تھوڑا سا انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کے اوپر کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو سوچ رہے تھے کہ ہم میں سے ہی کسی کو بنا دیا جائے گا لیکن جب ان کی وجہ سے تابوت سکینہ ان لوگوں کو واپس مل گیا تو بالآخر انہوں نے پھر ان کو بادشاہ مان لیا اب آج اس آیت کے سامنے اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ وقت تیار ہے کہ جب فلسطیوں یہ جو لفظ فلسطی میں بولتی ہوں یہ تا کے ساتھ ہے جب کہ فلسطین توئے کے ساتھ ہوتا ہے یہ فرق نوٹ رکھیے گا تاکہ آپ دونوں کو ملا نہ دیں تو جب تالوت بنی اسرائیل کا لشکر لے کر دشمن کی طرف بڑھے راستے میں دریائے اردن یا یوردن بولتے تھے اس کو اس وقت وہ پڑتا تھا اس کو پار کر کے دشمن کے علاقے میں پہنچنا تھا اب چونکہ تالوت جو تھے ان کو بنی اسٹائل کی کمزوریوں کا علم تھا اس لیے انہوں نے کھرے اور کھوٹے کو جانچنے کے لیے ایک سادہ سا طریقہ اختیار کیا اور وہ کیا کہ دریا کو پار کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی شخص پانی نہ پیے ہاں اگر ایک آدھ چلو لے لے تو کوئی حرج نہیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا بنی اسرائیل کی بڑی تعداد اس امتحان میں پوری نہ اتری کچھ لوگ جو تھوڑے سے تھے وہ بچ گئے اور انہوں نے ہی مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مقابلے میں ان کو کامیابی دی اس وقت حضرت دعود علیہ السلام نوجوان فوجی یا سپاہی کی صورت میں اس گروہ میں شامل تھے ان کے ہاتھوں سے دشمن قوم کا جو سردار تھا جس کا نام جالود تھا اس کا قتل ہوا اسی لیے پھر بعد میں ان کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہوا اور جب وہ جالوت قتل ہوا تو اس کے بعد پھر فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح یہ مقابلہ جیت گئے تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسی ہی باتیں ہیں جس کا ذکر ہیں اب ہم آیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے سبق لیتے ہوئے کہ ہمارے لیے ان آیات میں کیا حکم ہے اور کیا یہ واقعات صرف ایک سٹوری ٹیلنگ ہے یا پھر اس سے کچھ ہمیں بھی سکھانا مطلوب ہے تو چلیے دیکھتے ہیں فلما فصل تالوت اور جب جدا ہوا تالوت بالجنود لشکروں کے ساتھ کہاں سے جدا ہوا سوال آتا ہے دل میں یہ لفظ فصل ابھی تھوڑا سا غور طلب ہے فصلہ کا لفظ ہی معنی کیا ہوتا ہے الٹ ہونا الگ ہونا یعنی الگ ہونے کے معنوں میں آتا ہے کبھی آپ نے اردو کی کوئی بک دیکھی ہو تو اس میں چیپٹرز کے لیے فصل کا لفظ ہوتا ہے خاص طور پہ جو اسلامک بکس ہوتی ہیں حدیث اور اس سے ناطے سے دوسری بکس تو وہ کون سی ہوتی ہیں جس میں چیپٹر کی جگہ فصل ہوتا ہے تو اس کو فصل کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہر چیپٹر دوسرے چیپٹر سے مختلف ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ اسی طرح فصل کھیتی باڑی میں جو ہمیں یعنی فصلیں حاصل ہوتے ہیں اس کو بھی فصل کہتے ہیں نا وہ بھی اسی سے کیونکہ ہر فصل دوسری فصل سے الگ ہوتی ہے تو گویا کہ فلما فصل تعلوت بالجنود اس میں کیا اشارہ ہے کہ اپنے لوگوں کو چھوڑا اللہ کے دین کا حکم آیا تو پھر گھر والوں کو خاندان کو اپنی مصروفیات کو چھوڑا اور الگ ہو گئے اور اللہ کے دین کے راستے میں کچھ نہ کچھ تو اپنی مصروفیات سے الگ ہونا ہی پڑتا ہے کچھ نہ کچھ تو دوستیوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا ہی بڑھتا ہے ورنہ کام نہیں ہوتا اگر انسان یہ کہے کہ میں اپنی جگہ پہ جمع بھی رہوں میری روٹین میں کوئی کمی بھی نہ آئے کوئی تبدیلی میں برداشت کر نہیں سکتا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کا دین بھی غالب ہو جائے یہ ہماری خواہش ہے ہم بہت چاہتے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہوا یہ اپنے ذہن میں پوائنٹ نوٹ کر لیجئے اس آیت کے بارے میں فلم ما فصلہ پہ کہ جب بھی ہم اپنی جگہوں اور اپنی چیزوں اور اپنی محبتوں کے ساتھ جم کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مدد نہیں آتی اور یہی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے آیت نمبر 121 سورة ون عال عمران میں آتا ہے و اس غدو تمن اہلی تبوی المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم اور جب صبح و سویرے آپ اپنے گھر والوں سے نکلے اور مومنوں کو لڑائی کے لیے جگہ مقرر کر رہے تھے یعنی مومنوں کی صف بندی کر رہے تھے لڑائی کے لیے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح سویرے اٹھوا دیا کہ چلو اب چلو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے تو بات یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ تو اپنی مصروفیات سے الگ ہونا ہی پڑے گا پوچھیے اپنے آپ کو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں پہلی چیز جو ہمارے آج کے مقاصد میں آخر کے نمبر کی تھی اس کو ہم یہیں سے بھی نوٹ کر لیں گے کہ اجتماعی کاموں کے لیے انسان کو اپنی انفرادی مصروفیات سے الگ ہونا پڑتا ہے ہماری قوم کا معاملہ کیا ہے کہ ہم انفرادی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے جس میں ہمارا ذاتی فائدہ ہو ہمیں اس چیز سے غم لگتا ہے جس میں ہماری ذات کا کوئی نقصان ہو ہمیں وہ چیز خوش کرتی ہے جس میں ہمارا ذاتی فائدہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو امت وسط بنانا چاہتا ہے میں چاہوں گی کہ ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ کو پارے کی ابتدا کے ساتھ بھی لے کے چلوں پارے کا آغاز ہوا تھا وجال ناکم امت پہلی ہی آیت میں کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا اب پارے کا اختتام ہے اسی امت وسط کو کام کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ امت وسط دنیا داریوں کے ساتھ چپک کے نہیں بنے گی بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ تو اپسٹنس ہوگی ہم میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین بہت اچھا ہے اس کو غالب کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن جو ہی اپنی مصروفیات پہ یا اپنی گھریلو ذمہ داریوں پہ زد پڑتی ہے تو ہمارے قدم لرسنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں سوری کمٹمنٹ تو کی تھی لیکن نبھا نہیں سکتے کیوں کہ میری زندگی متاثر ہو رہی ہے میری ذمہ داریوں میں میں سیٹلمنٹ نہیں کر پا رہی تو یاد رکھیے کہ کچھ نہ کچھ سیٹنگ تو کرنی ہی پڑے گی کیونکہ اس وقت بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ گھر چلتے ہی رہیں گے جب ہمیں مالک حقیقی کا حقیقی بلاوا آ جائے گا دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو دعوتیں ملتی ہیں نا یہ ٹرائل ہوتی ہیں اس دعوت کا جو ہم سب کی طرف آنے والی ہے کل نفس اکت الموت اس وقت وہ پکار ایسی ہے کہ اس پہ اختیار نہیں دیا گیا چوائس نہیں دی گئی کہ اب آؤ کہ نہ آؤ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں دی ہوئی ان کالز پہ چوائس دے دی چاہو تو آؤ چاہو تو نہ آؤ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے سے پہلے ہی ہمیں تیار کرواتا ہے ان کالز کے ذریعے کہ اپنے آپ کو بہت اہم نہ سمجھو اپنے آپ کو نہ گزیر نہ سمجھو کہ میرے بغیر گزارا نہیں ہوتا ذمہ داریوں کی حد تک ذمہ داریاں نبھاتے رہو لیکن کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ کے لیے الگ ہونا پڑے چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو اور ایک انسان جب اللہ کے دین کا کام کرنا شروع کرتا ہے نا تو میرا خیال ہے کہ دن میں چار پانچ دفعہ یہ مقام آتا ہے فلم فصل تعلو تبل جنود والا چھوڑنا پڑتا ہے آپ کی کال آ گئی آپ کی ذمہ داری کا وقت آ گیا بھوکے ہیں تو بھوکے ہیں ہوں گے کام میں تو ہوں گے کسی کی کال آ گئی تو آ گئی کیونکہ اب مالک نے پکار لیا اب رب نے پکارا اس کی پکار پہ لبئی کہنے والے یہی ہیں جو پھر اجتماعی زندگی کے لیے راہیں ہم وار کرتے ہیں تو لہٰذا پہلا سبق آج کے لیسن سے جو ہم نے اخذ کیا کہ کسی نہ کسی حد تک تو ہم نے بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے دوسری بات بل جنود لشکروں کے ساتھ نکلا تنظیم کی بات ہے اور جنگ میں کوئی اکیلا نہیں جاتا لیکن یہاں بل جنود کو اگر ہم قیاس کریں تو یہ لوگ ہمیں ایک سبق یہاں ملتا ہے اور وہ کیا کہ دین کے کام میں تنہا نہیں نکلنا اپنے لشکروں کو ساتھ لے کے جانا ہے وہ گھر والوں کے لشکر اولاد کی صورت میں وہ شوہر اور بیوی کی صورت میں یا خاندان کے لوگوں میں یا محلے اور ارد گرد کے لوگ کیوں اب دیکھیے کوئی شخص کتنا ہی زیادہ بہادر کیوں نہ ہو کیا اکیلا لڑنے کے لیے نکل پڑے تو جیتے گا بس آپ دیکھیے کہ اگر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو میرے ذہن میں جو سب سے زیادہ بہادر شخص کا تصور ابھرتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں دیکھتی ہوں تو مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھتے ہیں حمزہ دکھتے ہیں اور اسی طرح کے جیالے کتنا ہی انسان ایکسپرٹ کیوں نہ ہو کوئی کام تنہا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو لہٰذا لشکروں کو لے کے چلنا ہے ہم سب جب اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں اور یہ جو ہمارا وقت ہے نا یہ حقیقت میں اللہ کے دین کے غلبے کی تیاریاں ہو رہی ہیں غالب کر رہے ہیں اللہ کے دین کو یہ جہاد کی پہلی کڑی ہے تو اس کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سیکھے ہوئے پہ ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے اور جو ہم یہاں سنتے ہیں اب اس کو ڈھال لیں اپنے ماحول میں تو اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز وہ کیا ہے کہ بل جنود اپنے گروہوں کو ساتھ لے کے چلیے آپ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے ہم جب لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کے دین کی طرف تو ان کی ترجیحات اور ہیں ان کے اس وقت نہیں ان وہ توجہ نہیں دیتے میں آپ کو کیا کہوں گی کہ ابھی صبر کر کے اچھے انداز سے ان کی مدد کر کے ہیلپ فل ہو کے اور ان کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے ہوئے یہ کام کر لیں کیوں یہ کام اس وقت نسبتاً آسان ہے آپ کی حکمت عملی سے دی ہوئی دعوت کو لوگ قبول کر لیں گے لیکن اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ابھی نہ نبھایا اور ہم ہمت ہار گئے صبر کم ہوا نا تو کل اس سے زیادہ صبر کرنا پڑے گا اور وہ کون سا وقت ہوگا جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آیا ہوگا اس وقت بھی جو پہلے سے قرآن پڑھ چکے ہیں یا جو پہلے سے اللہ کے دین کے لیے جینے کا عزم کر چکے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سیکھ کے نکلتے ہیں نا یا اللہ کی بات سمجھ آ جاتی ہے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن لوگ ساتھ دینے کو تیار نہیں پھر گھروں میں اجنبیت شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کو گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی صبر کرنا پڑے گا جب گھر کے لوگوں کا مشغلہ کچھ اور ہے آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کسی اور چیز میں ہے آپ کو اس چیز سے بادرنگ ہوتی ہے پھر آپ کو اپنے خاندان میں بھی صبر کرنا پڑے گا آپ شادیوں میں جائیں گے خوشی نہیں لے کے آئیں گے غم لے کے آئیں گے کیونکہ دل جلے گا کہ یہ بیچارے کیا کر رہے تھے نہ جائے مانت نہ پائے مانت نہ جانے سے بات بن رہی ہے نہ رکنے سے بات بن رہی ہے اور آپ پھر ایک عجیب ناسور بن جاتے ہیں چاروں طرف آپ کو اپنے جو ہیں وہ بگانے دکھتے ہیں آپ اپنے ماحول میں اجنبی بن جاتے ہیں وجہ کیا ہے آپ نے اللہ کی بات سمجھ لی آپ کو اس کی رضا کے مطابق جینا آ گیا لیکن ابھی باقیوں کو نہیں آیا اب کہاں تک جائیں گے درد بڑھ گیا نا تو اگر یہاں ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر آگے ساتھ لے جانا آسان ہوتا ہے دین کا سفر تنہا نہیں کرنے کا اکیلے میں یہ کام کرنے کے ہیں ہی نہیں پاؤں زخمی ہونے لگتے ہیں چھالے پڑ جائیں گے اگر آپ تنہا ہوں گے تو لہٰذا ساتھ لے کے چلنا ہے اولادوں کو گھر والوں کو اب یہ کیسے چلنا ہے اللہ سے فہم مانگیں تڑپیں دعائیں کریں اس چیز کا حسن ان کے سامنے بکھیریں اپنی گفتگویں اپنے دل کی حالت اس کو لوگوں سے شیئر کیا کریں عموماً ہم جب اللہ کے دین کی دعوت دیتے بھی ہیں تو ہم کچھ اور انداز میں دیتے ہیں ہمارا دعوت کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داریوں کا سفر ہے بہت مشکلات کا سفر ہے میں ہمیشہ ایک چیز جو اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہی آپ کے سامنے بھی رکھوں گی اور وہ کیا ہے کہ اپنے دل کی حالت لوگوں سے شیئر کیا کریں بس اگر آپ کو اللہ کی بات سمجھ آتی ہے کوئی ایک آیت سمجھ آ جاتی ہے یا آپ کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہیں اور آپ کے دل کو اطمینان ملتا ہے نا تو پھر اپنے دوستوں میں اپنی ساتھیوں میں بیٹھ کے وہ باتیں کیا کریں آپ کے دل سے نکلے ہوئے سچے لفظ جو ہوں گے نا خود بخود ان کے دل میں اس چیز کا شوق ڈال دیں گے کہ اب مجھے بھی اس چیز کی طرف چلنا ہے تو لہٰذا فصل تل جلوت اور جب تالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا اور پیچھے ہم دیکھ چکے کہ تالوت کی خوبی کیا تھی ان اللہ بستتم فی کم وزاد علمی اور جسمانی طور پہ اسٹرانگ پرسنیلٹی تھی مضبوط کردار کا حامل تھا اور ایسے ہی کردار اجتماعی کاموں کے کرنے کے لیے مطلوب ہوتے قال ان اللہ مبتلی کم بنہر اس نے کہا اللہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانا چاہتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کیوں تالوت نے پیاس سے نڈھال لوگوں کو پانی پینے سے کیوں روکا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ فمن شریب من ہوں فلئی سمنی اور جس نے اس میں سے کچھ پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا یعنی پھر اس کا اس مشن میں کوئی حصہ نہیں ہے پھر اس کا نقطۂ نظر مجھ سے جدا ہو گیا جو معاملہ میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے پھر وہ الگ ہو گیا یہ فلئی سمنی بڑی عجیب حقیقت ہے یعنی پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں پھر اس کا میرے اس کام میں کوئی دخل نہیں پھر میری اور اس کی راہیں الگ ہیں پھر اس کے اور میرے حالات الگ ہیں و ملم یت ام ہو فن منی اور ہاں جو کوئی نہیں پیے گا نہیں چکھے گا پھر وہ مجھ سے یعنی پھر اس کا اور میرا مشن ایک ہے پھر ہم دونوں ایک ہی کوز کے لیے جی رہے ہیں ہم دونوں کہ راستے پھر ایک ہی ہیں اللہ من اخترف غرفتم بھی ہاں مجھے ہے تم انسان ہو تمہارے تقاضے ہوں گے تمہیں بھوک پیاس بھی لگے گی تمہاری دنیا داریاں بھی ہیں تو بس چلو بھر دنیا لے لینا دنیا میں پاؤں نہیں پسارنا پیٹ بھر کے نہیں پینا بلکہ تھوڑا تھوڑا لے لو حقیقت یہ ہے کہ بظاہر یہ تو پانی سے روکنے کی بات تھی لیکن اصل میں یہ ایک لائف سٹائل سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اجتماعی زندگی گزارنا چاہتے ہو نا تو دنیا کو بس چلو بھر لے لو کیونکہ بہت بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ اجتماعی کام نہیں ہوتے جب بہت کچھ جمع ہو جاتا ہے نا ارد گرد تو پھر انسان صرف انفرادیت کی سطح پہ جیتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں روکا پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ فوج کی قوت ارادی کو آزمانے کے لیے دیکھنا چاہتے تھے یہ اپنے ارادوں کے کتنے پختہ ہیں یہ ایک ان کا ٹریننگ سیشن تھا کیونکہ جب لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں اور وہ لوگ جو نفس کے غلام ہو جاتے ہیں نا پھر وہ ان مشکلات کے وقت پہ فائدہ مند ہونے کی بجائے اپنے لشکر کے لیے مشکل کا سامان بن جاتے ہیں بنیادی طور پہ تو فوج کی چھانٹی مطلوب تھی کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتے تھے سنسیئر اور جس جوکنگ پرسن کو الگ کرنا چاہتے تھے کون ہے صرف جولی موڈ میں ہے ایسے ہی کھیل کھلاتے ہیں دوسروں کے کہنے پہ شامل ہو گئے اس لشکر میں وہ ادھر سے پلٹ جائے جسے جان ہو پیاری کیوں کہ یہ تو کانٹوں کا سفر ہے یہ تو محنتوں کا سفر ہے جو آج پانی سے نہیں رک سکیں گے کل میدان جنگ میں نہ جانے کتنی سختیاں آئیں ایسا نہ ہو کہ ان کو لے کے جائیں ساتھ دشمن کے ساتھ حملہ کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان کو سنبھالنا پڑے تو ان کی قوت ارادی کو آزمانا چاہتے تھے ان کے اندر صبر اور ثابت قدمی کو پرکھنا چاہتے تھے کتنا صبر ہے کتنے ثابت قدم ہیں ان کے اندر برداشت کتنی ہے مشکلات کو برداشت کرنا یہ ضروریات زندگی سے محرومی کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے تھے اسی طرح وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس حد تک خواہشات نفس اور نفس کو مرغوب چیزوں کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں اللہ اکبر کتنے سمجھدار تھے تعلوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے صحیح چنا ان کو فیل علمی وال جسم ایک اچھا لیڈر ایسے ہی ہوتا ہے اپنے ساتھ چلنے والوں کو گاہے بگاہے آزماتا رہتا ہے کہ کیا واقعی ان کے اندر مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت ہے بھی کہ نہیں کیوں اس لیے کہ یاد رکھیے زندگی کا کوئی بھی میدان ہو وہ فوج کا میدان ہو وہ علم کا میدان ہو وہ انسانیت کے نفع کے حصول کی کوششیں ہوں فوج کی کامیابی عظیم تعداد سے نہیں پختہ ارادوں سے ہوتی ہے مضبوط ایمان مضبوط دل اور مستقل مزاجی کامیابی کے لیے ضروری سرمایہ ایسے ہی لوگ پھر کسی کام کے بنتے ہیں جو آزمائشوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جما لیتے ہیں تو لہٰذا مقابلے میں کامیابی کے لیے ضروری صفات کون سی ہوں گی کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں مشکلات پر جمنا اور سردار کی اطاعت کرنا اصل میں یہاں وہ اطاعت بھی سکھا رہے تھے ان کو ماننا آتا ہے ان کو روکنا آتا جہاں ان کو کہہ دیا جائے یہ کام کر لو تو یہ کرنے لگ جائیں گے اور جہاں روک لو تو یہ رکنے لگ جائیں گے کسی گروہ کے اندر یہ صفت بڑی لازم ہوتی ہے کہ امیر کی اطاعت رولز کو فالو کرنا رولز اینڈ ریگولیشنز کو ویلکم کرنا بعض لوگ جو اجتماعی کام کی ذمہ داریاں تو اٹھاتے ہیں لیکن من مانیاں اپنی کرنا چاہتے ہیں کسی بات کو وہ سیریس نہیں لیتے اور اگر کوئی اجتماعی بات کہہ بھی دی جائے سب کے مفاد کی تو اس کو پرسنل بیس پہ لینے لگتے ہیں اور دل کھٹا کرنے لگتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ بڑے کام کرنے کے لیے بڑی ہمتوں کی ضرورت ہوتی ہے بلند ہمتی کی ضرورت ہوتی ہے اور تالوت جو ہیں وہ ہمارے سامنے ایک اول العزم شخصیت کے طور پہ دکھتے ہیں ان کی ہمت بلند تھی یہ بلند ہمتی کہاں سے آتی ہے انسان اللہ کے دین کے راستے میں آئے اور مشکلات یا ناموافق حالات کو دیکھ کے پلٹے نہ یہ کہاں سے آتی ہے جب نظریں اللہ پر لگی ہوں اور نظریں اپنے ریوارڈ پہ لگی ہوں جب یہ پتہ چل جائے کہ میری اس کوشش سے اللہ کے دین کو یہ فائدہ ہوگا تو انسان یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل میلہ نہیں کرتا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں تو پھر نہ صحیح نہیں یہ نہیں تو نہ صحیح نہیں ہے یہ اپنے درجوں کو اوپر سے نیچے گرانا ہے جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا بیٹھ کے گھر میں جی تو وہ بھی رہے تھے پہنچ جائیں گے وہ بھی کسی جنت میں لیکن اعلیٰ درجے نہیں ملیں گے ہم میں سے ہر ایک ہر لمحے اس امتحان کے اندر سے گزر ہوتا ہے دین کے غلبے کا شوق تو ہر ایک کو ہے خواب تو اس کے کئی لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس راستے میں قربانیاں نہیں ہو پاتی یہ مشکل لگتی ہیں اس کے لیے ہمت نہیں رہتی کیونکہ انفرادی زندگی گزارنے کی عادت ہو چکی پھر چھوٹی سی چھوٹی بات پہ راہیں الگ ہونے لگتی ہیں عزم اور ارادے متزلزل ہونے چاہتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ تالوت علیہ السلام اعلان جنگ ہوا اکثر لوگوں نے انکار کر دیا نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کریں گے لیکن ان کا ارادہ متزلزل نہ ہو سکا پتہ چلتا نا کہ ان کے اندر بلند ہمتی تھی اور یہ دکھتی ہے کسی کو لفظوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو کسی کے اوپر کوئی فتویٰ صادر کرنے کی ضرورت نہیں یہ خود اپنے ایکشن سے دکھتی ہے کہ کس کے ارادے کتنے ہیں پھر اب دیکھیے کہ جب پانی سے روکا فوج کی اکثریت نے پانی پی لیا فشریب شریب من ہوں اللہ خلیلم من ہوں پی لیا لیکن اس کے باوجود تالوت نے پیٹ نہیں پھیری ثابت قدم رہے ان کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا تو اس سے ایک اور عمل کی بات ہم سب کے لیے لیڈرشپ کوالٹیز اجتماعی کاموں کے کرنے کے لیے انسان کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ سارا ماحول بھی غیر موافق ہو جائے ساری دنیا چھوڑ کے چلی جائے انسان نے جس چیز کو حق سمجھا پھر اس پہ ڈٹ جائے جم جائے ان نہ لذیذ ربنا اللہ ثم مست تتنزل علیہم الملائکہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ایک مانا پھر ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ استقامت کے درجے پہ رہتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ پانی سے روکنا ایک تجربہ تھا لیکن اس سے کیا کچھ ثابت ہو گیا پہلی بات جو اس سے سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ صرف چھپی ہوئی نیت کافی نہیں عملی تجربہ ضروری ہے نیتیں کر کے تو انسان بہت سارے کاموں کی بیٹھتا ہے لیکن عملی تجربوں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں اور کس درجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیے کہ میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے نشیب و فراز سے واقفیت ضروری ہے کسی بھی مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مشکلات پر جمنا اور سر سر جو لیڈر ہے اس کی اطاعت کرنا یہ لازمی عنصر ہوتا ہے پانی پینے سے منع کرنا ان کی اسی استعداد کو جانچنے کی تدبیر تھی بائبل کی ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف چھ سو آدمی ایسے نکلے جنہوں نے راستے میں آنے والے دریا کا پانی نہیں پیا تو گویا کہ جن لوگوں نے پانی پیا انہوں نے اپنی اخلاقی کمزوریوں کو اور پختہ کر لیا اس لیے کہ دشمن کا بظاہر طاقتور ہونا اب ان کو اور زیادہ محسوس ہونے لگا لیکن وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا ان کے اس فیل سے ان کا صبر اور اطاعت کا مادہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور ان کو یہ حقیقت اور زیادہ واضح صورت میں دکھائی دینے لگی کہ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات اس کو خوشی سے مانیں گے تالوت کے ایک ساتھی کا بیان بائبل میں ایک جگہ ملتا ہے آپ کے سامنے رکھوں گی اس میں کہ یہ ساری جماعت جان لے کہ خداون تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا بھالا جیسے ایک ٹول ہے جنگ کا پھاوڑا نہیں ہوتا جس سے زمین کو پھاڑتے ہیں اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا یہ اسمائلس سترہ اور چیپٹر نمبر سیونٹین اور فورٹی ایٹ ورس ہے ان کی فشریبو من ہو اللہ قلیلم بہت سارے پی گئے تھوڑے بچے ہم اس کو اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا آج بھی ایسا نہیں دنیا کو دونوں ہاتھوں سے بھرنے والے زیادہ لیکن چلو بھر دنیا لینے والے تھوڑے اللہ کے راستے میں جانے والے بہت لیکن منزلوں تک استقامت کے ساتھ جمنے والے تھوڑے کتنے ہی دین کے کام شوق اور جذبے سے شروع ہوتے ہیں انجام پہ کیوں نہیں پہنچتے اس لیے کہ قربانیاں نہیں ہوتی پیٹ بھرنے پڑتے ہیں پانیوں سے تو ظاہری قوت کے مقابلے میں اللہ کی عظیم قوت پر پھر کون بھروسہ کر سکتا ہے وہ ثابت قدم لوگ جن کا ایمان مکمل ہو چکا ہو اپنے آپ کو ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں کیا میں اس میں ہوں وہ لوگ جن کے دل اللہ تک پہنچ چکے ہوں کیا میرا دل اللہ تک پہنچ گیا جن کی اقدار بدل چکی ہوں اقدار کیا ہے پرورٹیز ترجیحات جن کے جینے کے پیمانے بدل چکے پہلے اپنی ذات تھی اب رب کی بات ہے رب کی دنیا ہے رب کا مشن ہے انسانیت کے فائدے کے لیے اٹھنے والے جس کو یہ یقین آ جاتا ہے پھر وہی رب کی قوت پہ بھروسہ کرتا ہے اور جو خیر اور شر کا فرق ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہو جس کے خیر اور شر کے پیمانے بدل جائیں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو پھر مشکلات میں جم جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد پا لیتے ہیں اب جب چھانٹی ہو گئی لوگ الگ ہو گئے جو کام کے لوگ تھے وہ ساتھ نکلے اور نکارا اور بیکار لوگ چھٹ گئے جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں کیڑا کھایا ہوا پھل پہلے ہی گر جاتا ہے آپ نے کبھی امرود کا سیزن میں درختوں کو دیکھے مالی کو نہیں پتہ چلتا کہ کس امرود کے اندر کیڑا لگ چکا ہے وہ تو بند تہوں میں ہے لیکن وہ مالک کائنات اس کو پتہ ہے کہ کون سے امرود کیڑا لگے ہوئے اور کون سے خالص ہیں اور پھر ایک آندھی آتی ہے یا درخت کے ڈنڈل کو ہلایا جاتا ہے اور ایسے ہی کیڑا لگے ہوئے پھل جو بظاہر سرخ اور سبز ہی کیوں نہ ہو جن کی شکل چمکتی بھی ہو لیکن اندر گھن لگا ہوتا ہے تو وہ سب جھڑ جاتے ہیں کام کیا ہے کہ ان سارے کیڑا لگے ہوئے امرودوں کو پکڑو ٹوکری میں ڈالو اور ٹریش کر دو کچھ لوگ اس سے بھی پیسے حاصل کرنے کے لیے بیچنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں لیکن ایسے کیڑے لگے ہوئے پھلوں کو کوئی کھانا نہیں چاہتا خریدنا نہیں چاہتا خرید کے واپس کر دے گا اسی طرح یاد رکھیے وہ لوگ جن کے دلوں کو کیڑا لگ چکا وہ لوگ جو اللہ کے دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں رہے اللہ ان کو چھانٹ دیتا ہے ہم کن میں ہونا چاہتے ہیں چھٹے ہوئے لوگوں میں یا درختوں کے ساتھ لگے ہوئے پھلوں والوں میں تو اس کے لیے پھر خیر اور شر کو ایمان کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے جب تھوڑے سے لوگ مخلص لوگ ساتھ رہے کتنے تھے تقریباً تین سو تیرہ ساتھ چلے تالوت نے اس بات کا غم نہیں کیا کہ لوگ تھوڑے کیوں ہو گئے مجھے تو بہت بڑا گروہ چاہیے تھا مجھے تو اپنے جتھوں پہ فخر کرنا تھا مجھے تو اس چیز پہ فخر کرنا تھا کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں نہیں اس لیے کہ کوالٹی کا کام کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ نہیں بلکہ بہت اعلیٰ ایمان والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کے اندر اخلاص ہو جن کے اندر مشن کے ساتھ مقصد کے ساتھ سچی خیر خواہی ہو یہ تھوڑے بھی فائدہ دیتے ہیں ورنہ آگے آپ پڑھیں گے جا کے جب جنگوں کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں نبی وسلم کو فرمایا کہ یہ لوگ اگر چلے بھی جاتے تو کوئی زیادہ فائدہ نہ پاتے یعنی صورت توبہ میں جب آپ غزوہ تبوک کی باتیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چلے بھی جاتے تو بس گھوڑے ہی دوڑا رہتے یعنی فتنہ ہی پھیلاتے یہ کوئی کام کے لوگ نہیں ہوتے تو اس سے ایک اور عمل کی بات کیا نکلی کہ اچھی لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں کہ جس میں لوگوں کو پرکھے امتحان لیتا رہے کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کا نقطۂ نظر بدل گیا ہو کیونکہ بعض دفعہ چند لوگوں کی بدنیتی پورے کام کو بے برکت کر دیتی ہے جیسے کھانے کے اندر اگر ایک چھوٹی سی چیز ایسی پڑ جائے جو خراب ہو تو سارا کھانا پھینکنا پڑتا ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے فلما جا وز ہوزین آ من پھر جب وہ پار کر گئے اس کو کس کو جا وز ہو کے نیچے آپ ضمیر لگائیے نہر کو دریا کو یعنی جو راستے میں دریا آتا تھا اردن کی نہر تھی اردن اور فلسطین کے بیچ میں یہ ایک نہر تھی اس کو پار کر کے کون ہوا ہوا کون ہے تالوت اور و آمنوا آمنوم آہو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے کون سے جنہوں نے پانی پیٹ بھر کے نہیں پیا تھا یا دوسرے بھی سارے ہی ساتھ تھے ابھی ابھی وہ بھی ساتھ تھا جن کے پیٹ بھرے میں قالو تا قتل اليوم کہنے لگے آج ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں رہی کس بات کی بھی جالوت و جنودی ہی جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی اللہ اکبر پیٹ جب بھرا تو تھوڑی دور چل کے تھک گئے آپ نے دیکھا کہ بھرے ہوئے پیٹ سے کام نہیں ہوتا یعنی یہ ایک صرف بات ہی نہیں تھی یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب انسان کچھ کھاتا یا پیتا ہے نا تو اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں اور نہ سمجھ آئے نا تو رمضان میں شدت کی گرمی والا روزہ یاد کر لیں سارا دن گرمی تو ہوتی ہے پیاس تو لگتی ہے لیکن کام چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے لیکن جوں ہی افطاری کے وقت آپ بڑے بڑے گلاس بھر کے پانی کے اسکنجوی کے دودھ کے پیتے ہیں تو تراویاں تک نہیں پڑی جاتی زیادہ چل نہیں سکتے میں نے کچھ ہارٹ پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ جب چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد چل نہیں سکتے پھر لیٹنا پڑتا ہے ورنہ سانس پھولتی ہے کیوں کہ اب کھانے کو بھی تو ضرورت ہے نا ہضم کرنے کی یہی معاملہ ادھر بھی ہوا چلتے رہے انہوں نے خود نہیں کہا نہ جاؤ چلو چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں لیکن تھوڑی دور گئے کہنے لگے طاقت ختم ہو گئی ہمت ختم ہو گئی اور ویسے بھی تو دیکھیے نا کہ جب پیٹ بھر کے پیتے ہیں تو باتھ روم میں جانے کی ضرورت تو آتی ہے نا جب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو ریسٹ روم کی بھی تو ضرورت آتی ہے نا اللہ اکبر پھر مشکلات پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آج ہم دیکھیں اپنے حالات کے اوپر کیاس کرتے ہوئے آج ہمارے اندر طاقت ہے آج کے جالوتوں سے مقابلے کی آج کے شیطانی لشکروں سے مقابلہ کرنے کی آج امت مسلمہ میں طاقت کیوں نہیں رہی اس لیے کہ پیٹ بھر گئے پہلے لوگ باہر دور جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے کیا سوچ کے کہ گھروں میں یہ گندی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تہارت کا خیال رکھتے ہوئے پھر وقت بدلا حالات کچھ بدلے ترقی ہوئی آبادیاں بڑھیں تو گھروں کے اندر اس کا اختمام ہوا لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ بالکل گھر کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں یہ چیزیں بڑے بڑے صحن ہوتے تھے اگر تو بالکل کونے میں ایک چار دیواری بنا دی جاتی تھی جہاں ضرورت سے فارغ ہونے کی جگہ تھی اور ایک ہی کافی تھی ایک نلکا لگا ہوتا تھا آج بھی بہت سارے دیہاتوں میں ایسا ہے میں نے خود ایسی جگہ وزٹ کی صرف ایک نلکا ہے اور اس کے گرد چار دیواری بھی نہیں تو میں نے وہاں خواتین تھی پوچھا کہ آپ لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں تو کہنے لگی بس دو عورتیں ہوتی ہیں اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ غسل کرتی ہے اور دوسری اس سے پیچھے کر کے ایک چادر تان دیتی ہے پھر جب وہ فارغ ہو جاتی ہے تو پھر دوسری یہ کام کر لیتی ہے ٹھیک ہے اب اس پہ بحث نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے لیکن آپ دیکھیے کہ کام چل گیا ہو گیا پہلے اتنی ضرورتیں کہاں پڑتی تھیں اس کے بعد پھر ہم نے گھروں کے قریب کیا پھر عموماً گھروں میں ایک ریسٹ روم کافی تھا سب کے لیے کبھی آپ نے اب غور کی ایک چیز کہ اب ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ بات ہے پرائیویسی اور بات ہے آسائش اور بات ہے لیکن اب ضرورت زیادہ پڑتی ہے کیوں کھاتے زیادہ ہیں پیتے زیادہ ہیں جتنی دفعہ آپ کھائیں گے اتنی دفعہ پئیں گے نا جتنی دفعہ پئیں گے اتنی دفعہ ریسٹ روم میں جائیں گے تو پھر طاقت کہاں رہے گی وقت تو انہی چیزوں میں لگ گیا پہلے بچے پلتے تھے تو سادے سادے آرام سے پل جاتے تھے اتنے خرچے نہیں تھے دن میں ایک یا دو بار ان کو فارغ کرایا ادھر ماں نے دودھ پلایا ادھر اس کو فارغ کرا دیا اور بچہ صاف ستھرا پھرا سارا دن اب سارا دن بچے کھاتے ہیں جنگ کی صورت میں یا ہاتھ میں نپل اور فیڈر لے کے اور سارا دن پیمپر گندے کرتے ہیں یہ کلچر ہے یہ مت سوچیے گا کہ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں یا میں آپ کو دوبارہ کہتی ہوں کہ آپ اسی دنیا میں چلے جائیں اور تہارت اور گندگی کا کوئی خیال اور پاکی پاکیزگی کا نہ ہو لیکن یہ ایک کلچر ہے ہم جس چیز کو جتنی اہمیت دیتے ہیں پھر وہ اتنی بڑھتی ہے اور اب ایک وقت تو وہ آ گیا کہ سب سے زیادہ اگر سجایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے تو ان جگہوں کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ اللہ انی آؤس بک من الخبث والخبائث کیوں آپ نے کہا قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لو کیونکہ یہ جگہیں شیطانوں کے رہنے کی ہوتی ہیں یعنی شیطانوں کے رہنے کی چیز جگہیں اپنے رہنے سے زیادہ سجتی ہیں یہ کلچر ہے مائنڈ مت کیجیے گا یہ ایک سوچ ہے ایک فرق ہے مقصد کے ساتھ جینے والوں کی زندگی میں اور انفرادی زندگی کے لیے بیڈ روم سے بڑا باتھ روم کیا بتاتا ہے یہ نفس کی تعیشات ہے ضرورت تو اسی کو پڑے گی نا ان چیزوں کی کہ جس نے صرف اپنی زندگی کا مقصد لسٹ رکھا جس کی زندگی میں صرف یہی ہے کہ ایش ورنہ بات تو سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں کی اتنی ضرورت کیا ہے جب فارغ وقت ہے تبھی تو اندر بیٹھ کے ناول پڑھیں گے نا کہ جہاں ضرورت کے لیے جانا تھا اور بس ختم ہوا تو نکلو یہ گندی جگہ ہے خدا نخواستہ یہاں موت آ گئی تو کیا کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا ہم نے ان جگہوں کو اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیا کہ آؤ گھنٹوں اندر گزارو تاکہ تم فرشتوں سے تو کم از کم دور ہی رہو جو تمہیں باہر چھوڑ دیتے ہیں اندر جانے سے پہلے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده یہ تو ایک رویہ تھا ایک طرح کے لوگ تو یہ چھٹ گئے انہوں نے کہا اچھا نہیں جا سکتے تو پھر واپس چلے جاؤ اب میں تمہیں کہاں آگے لے کے جاؤں گا لیکن اس کے برعکس سارے ہی ایسے نہیں ہوتے قال ملاق یزن اور ان لوگوں نے کہا جو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کم من قلیلتن غلبت فیتن کثیرتم باذن اللہ کتنی ہی بار ایسا ہوا یا کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئیں بڑی جماعتوں پہ لیکن کیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ خالی پیٹ والوں کو سمجھ آ گئی کہ بزن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ صابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دو گروہ ہو گئے نا اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے یاد رکھیے اجتماعی کاموں کے لیے ابتدا میں جو لوگ اٹھتے ہیں نا تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پھر ان کے راستے بدلتے ہیں کچھ لوگ تو ضرور ہی جھڑتے ہیں جس طرح کچھ لوگ آگے ملتے جاتے ہیں نا اجتماعی کاموں میں خیر کے کاموں میں اسی طرح شروع میں لگے ہوئے کچھ جھڑنے بھی لگتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری صفت کہی الزین یسنون انہم ملاق اللہ آپ نے اس پہ غور کیا یہاں یہ تو نہیں کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا انہوں نے یہ کہا نہیں اللہ پر گمان کیا کہ ہم اس سے ملاقات کریں گے سبحان اللہ یہی ہے وہ سوچ جو انسان کو قربانیاں دینے پہ تیار کرتی ہے کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے کیا ہوا اگر آج تھوڑی سی قربانی تو مانگی جا رہی ہے کوئی بڑی تو ہے بھی نہیں میں کیوں پیچھے ہٹوں نہیں اور آپ دیکھیے کہ اللہ سے ملاقات کا گمان زندگی بدل دیتا ہے یہ سوچ بدلنے والا رویہ ایسے لوگ اپنی زندگی اس احساس کے ساتھ گزارتے ہیں کہ ہم رب سے ملاقات کریں گے اور جنت میں جانے والے جن کو ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور خوشی خوشی لوگوں کو دکھائیں گے آؤ میرا نام اعمال دیکھو لوگ پوچھیں گے تمہیں یہ کہاں سے ملا تو کیا کہیں گے صورت الحاقہ کی آیت نمبر انیس سے بیس فَأَمَّا اوتیا کتابی امین ہی فیقول فیقول هَا او کتابیا انی زنن تنی ملاقن حِسَابِيَا اور وہ جس کو اس کا دائیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا آؤ میرا نام اعمال پڑھو خوشی خوشی دکھائے گا اپنی رپورٹ کارڈ دیکھو میں کامیاب ہو گیا دیکھو میں فرسٹ آ گیا پاس ہو گیا کیوں کیا کرتے تھے بھائی جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا فرسٹ آنے والے سے کیسے جیتے کیا ہوا کچھ بتاؤ گے تو یہ لمبی چھوڑی باتیں نہیں کرے گا نمازیں پڑھیں روزے رکھے حج رکھے وہ تو کرنا ہی ہے لیکن اس کی روٹ کاز پہ بات کر دی انی زنن تو ملاق ملاقن حسابیہ یہ تھا میرا کام کہ میں نے اس یقین کے ساتھ گزاری زندگی کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا اللہ یزنون یزنون ملاق اللہ اللہ سے ملاقات کا گمان چھوٹی بات نہیں قربانیاں دینے کے لیے تیار کرتا ہے انسان کو اپنی انفرادی زندگی کو چھوڑ کے اجتماعی زندگی بسر کرنے پہ تیار کرتا ہے کہ کل رب کے سامنے کھڑی ہوں گی تو کیا جواب دوں گی اس دن کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے انسان اس دنیا میں اگر تھوڑی سی اپنی ترجیحات اور اپنی مصروفیات کو بدل لے تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے آخر ایک دن رب کے پاس جانا ہے اور یہ وہ وصف ہے کہ جس کی وجہ سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب آتے ہیں عموماً ہم تو کہتے ہیں نا از اتھارٹی اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوتی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب آتے ہیں لیکن کب جب چھوٹے گروہوں کے لوگ ان کا یقین انہیں کامیابیوں تک لے جاتا ہے کہ ایک دن رب کے پاس جانا ہے کیا جواب دیں گے وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین صبر کا سر چشمہ بنتا ہے مشکلیں آتی ہیں لیکن صبر کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ کل جب ان قربانیوں پہ اور ان دکھوں پہ اجر ملے گا اس صبر کے جو پھل ملیں گے اس کو چکھنا چاہتے ہیں جب اس گروہ کے لوگ اپنی قوت کو اللہ کے حکم میں تلاش کرتے ہیں اس کے برعکس یہ نہیں کہ اللہ کے حکموں کو اپنی قوت میں تلاش کریں غور کیجیے گا اس جملے پہ دوبارہ بولتی ہوں کب آتے ہیں چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب جب وہاں اس گروہ کے لوگ اپنی قوت کو اللہ کے حکم میں تلاش کرتے ہیں نہ یہ کہ اللہ کے حکموں کو اپنی قوت میں تلاش کریں نہیں ہمت نہیں نہیں یہ ٹو مچ یہ نہیں ہو سکتا نہیں ان کی قوتیں تھوڑی بھی ہوں لیکن اللہ کے حکم سن کے اپنی قوتوں کو بڑھا لیتے ہیں ان کے وسائل نہ بھی ہوں لیکن یہ اللہ کے حکم کو سن کے چل پڑتے ہیں پھر ان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے یہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے کسی کی سپورٹ ہو نہ ہو کوئی ان کی بیک پہ ہو نہ ہو یہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں حالات کیسے بھی رہیں یہ نہیں ہلتے ان کے پاؤں نہیں اکھڑتے ان کو پتہ ہے قدم رب کے ہیں اسی کے راستے میں جمانے ہیں یہ ہواؤں کو دیکھ کے رخ نہیں بدلتے پھر ایک اور خوبی ہوتی ہے اس گروہ میں غیر متزلزل رہتے ہیں اندر زلزلے آتے ہیں اندر سے رب کے سامنے ٹوٹتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے جمے رہتے ہیں مشکلات آتی ہیں شکوے شکایات ہو سکتے ہیں لیکن لبوں پہ کچھ نہیں آتا رب سے اپنی مشکلات کو سامنے رکھتے ہیں لوگوں کی نظروں میں مضبوط غیور اور انا والے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے جمے رہتے ہیں پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کمزوری اور ان کی قلت ان کو خوف زدہ نہیں کرتی یہ ڈرتے نہیں یہ چھکتے نہیں یہ بکتے نہیں ان کو پتہ ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہمارے اسباب بہت کم ہیں لیکن صرف اللہ سے مدد مانگ کر بڑے سے بڑے کاموں میں کود پڑتے ہیں کہ اللہ کام تیرا ہے مدد تو کرے گا تو یہ آٹھ وصف ہوتے ہیں تو چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب آ جاتے ہیں جب محنت کی عادت ہو جائے ان کو جس کو اپنے مشن کی سچائی کا یقین آ جاتا ہے پھر اس کے لیے کام کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں کم من قلی قلیلتن غلبت فیتن کثیر رتم اللہ چھوٹا گروہ وہ کام کر جاتا ہے جو بڑا گروہ نہیں کرتا لیکن ضرورت ہے صبر کی استقامت کی اور یہی تھے وہ گروہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صورت میں تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نفس وسلم سلم کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑا ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس سے آپ دیکھیں گے کہ تالوت کے ساتھیوں اور نفس وسلم سلم کے ساتھیوں کے ساتھ بیچ میں کیا نسبت تھی یہ صحیح بخاری کی روایت نمبر تین ہزار نو سو اٹھاون یعنی three thousand nine hundred fifty eight روایت ہے برا نازب سے اس کی روایت ہمیں ملتی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے صحاب محبت یعنی ہم صحابہ کرام یعنی جو نفس وسلم کے ساتھی تھے آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ صحاب بدر کی تعداد کتنی تھی یعنی اصحاب بدر کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی اصحاب تالوت کی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے یعنی تین سو دس اور کئی آدمی یعنی تین سو تیرہ تین سو دس کے اوپر کئی یعنی تین تو یہ روایت ملی صحیح بخاری میں کہ تین سو تیرہ کے قریب وہ لوگ تھے اس کے برعکس صاحب دیکھیے وہ لوگ جن کی نگاہیں ادھر ادھر لگی ہوتی ہیں نا وہ زیادہ ہو کے بھی کام نہیں کرتے ایسا بھی ایک گروہ تھا اللہ کے علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں میں اٹھنے بیٹھنے والوں میں منافقین کا گروہ ان کا حال کیا تھا صورت محمد کی آیت نمبر بیس میں آتا ہے ویقول آمنو لو نُزِّلَتْ سُورَةٌ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی یعنی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا رائت الذین فی قلوبہم مردن تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو افسوس ہے ان کے حال پہ یعنی بیمار دل والے ایسی جنگوں کے حکموں کو سن کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ان پہ موت چھانے لگتی ہے لیکن وہ لوگ جن کے دل اللہ چن لیتا ہے ہدایت کے لیے ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جم جاتے ہیں اسی طرح غزب احزاب کے موقع پہ منافقین نے کچھ ایسے ہی رویے اختیار کیے تھے صورت احزاب آیت دس میں آتا ہے اس جا کم ان فوق کم و من اسفل المن کم جب دشمن اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے یعنی ایسے مشکل حالات میں پھر لوگ باتیں کرتے ہیں لیڈر پہ اور باتیں اٹھتی ہیں ایک تو حالات بگڑتے ہیں پھر لوگ اعتراضات بھی کرنے لگتے ہیں کہ ان کی ہی شاید کوئی مس مینجمنٹ ہوگی اللہ کے علیہ وسلم پہ یہ لوگ زبانیں کھولا کرتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد چھوٹے گروہوں پہ بھی آنے کی وجہ ایک اور بھی ہوتی ہے اور وہ کیا ہے صورت عال عمران آیت 139 تھرٹی نائن ولاً ولا تہژن و ان تم الن تم دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑے عالی حوصلوں والے تھے تبھی تو آپ نے بڑی بڑی جنگوں کو جیتا تھا تلاوت سن لیتے ہیں ایک بار فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين